تلاش اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چھہتر پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں مایوس غمیدہ ہزار گوراں فٹ پاتھ پر ہولے ہولے جا رہی ہے جانے دو اس کا جسم اس کا اپنا جسم ہے جس طرح میرا کوٹ اپنا کوٹ ہے میں اس کوٹ کو سنبھال کے رکھوں یا پھاڑ ڈالوں خود پہنوں یا بیچ دوں یا کسی راہگیر کی جھولی میں ڈال دوں مجھے کون روک سکتا ہے میں اپنے کوٹ کا مالک ہوں گورا اپنے جسم کی مالک ہے شاید اگلے موڑ پر کوئی گزرتا ہوا راہ رو اسے خرید لے گا خریدنے دو مجھے پشمانی کا احساس بھی کیوں ہو دنیا کا نظام کاروباری لین دین پر تو قائم ہے اور پھر گورا کا جسم اس کا اپنا جسم ہے اسے اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اور جس قیمت پر چاہے اسے بیچ دے اپنی چیز ہے اپنی چیز پر سب قادر ہوتے ہیں کوئی دوسرا اس میں ٹانگ کیوں اڑائے خواہ سڑک پر بجلی کے کھمبوں کے نیچے روشنی کے بڑے بڑے دھبے ہیں کھمبوں کے درمیان سنسان اندھیرا ہے گونا کی زندگی میں بھی تاریخ اور اجلے سائے ہیں وہ سڑک کے کالے اور سفید دھبوں کی طرح ساکن اور منجمد نہیں زندگی کے سائے چلتے پھرتے نشان ہیں تماتے ہوئے سورج کے سامنے آوارہ بدلیاں آ جائیں تو زمین پر ایک محدود سا سایہ چھا جاتا ہے تھکا ہوا مسافر بے قراری سے اس کی طرف لپکتا ہے بے وقوف آدمی جوں جوں وہ سایہ اس کے قریب آتا جائے گا چھاؤں بکھیرنے والے ابر پارے اس سے دور ہوتے جائیں گے مجھے اس کا تجربہ ہے میں نے کہا گورا تم میری منزل ہو مجھے اپنی منزل تک آنے دو گورا نے کہا آ جاؤ میں بھی اپنی منزل کے لیے بھٹک رہی ہوں جوں جوں میں گورا کی طرف بڑھتا گیا میری منزل مجھ سے دور ہوتی گئی جیسے سراب کی طرف بھاگنے والا پیاسا مسافر بھاگتا جائے بھاگتا جائے اور انجام کار پانی کی ٹھنڈی لہروں کی جگہ ریت کے گرم گرم تودوں میں اٹک کے رہ جائے میں گورا کی طرف بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جب میں نے گورا کو قریب قریب پا لیا تو وہ گورا نہ تھی وہ اس کا جسم تھا خوبصورت مرمری ستار کے تاروں کی طرح کسا ہوا جھنجھناتا ہوا جسم عورت کی کائنات اس کا جسم ہی تو ہے شاید گورا کا مرمری بدن سڑک کے اگلے موڑ پر بک گیا ہو بکنے دو مجھے ہمدردی کا احساس بھی کیوں ہو وہ اپنے خوبصورت جسم کی مالک ہے بالکل مختار جیسے مجھے اپنے کوٹ پر اختیار ہے ظہیر میری باتوں پر ہنستا ہے وہ میرا پرانا یار ہے ہم برسوں ہم جماعت رہے تھے اب قسمت کی ستم ظریفی نے ہم دونوں کو ایک ہی دفتر میں اکٹھا کر دیا ہے میں ساڑھے بارہ سو پاتا ہوں ظہیر کی تنخواہ چالیس روپے ماہوار ہے جب ہم کہیں اکیلے ہوتے ہیں تو وہ بے تکلفی سے میرے سر پر چانٹا مار کر گرجنے لگتا ہے ابے او صاحب کے بچے تم روز بروز سڑی ہوتے جا رہے ہو تلاش فرار فلسفہ میں کہتا ہوں سب بکواس ہے تم کیا جانو عورت کس چیز کا نام ہے میری طرف دیکھو جب میری جیب میں ساڑھے پانچ آنے کے پیسے ہوتے ہیں تو میں صبح سویرے سیدھا علم دین سبزی والے کی دکان پر پہنچتا ہوں آدھ سیر پالک لیتا ہوں ڈیڑھ پاؤ آلو دو پیسے کے ٹماٹر اور کسی کو یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مجھے سبزی خریدنے کا ڈھنگ نہیں آتا لیکن اگر کسی روز کوئی حرام زیادہ ضرورت سے زیادہ مٹھی گرم کر دے اور میری جیب میں دو ایک روپے کھنکتے ہوں تو میں سبزی منڈی میں جا کے لٹک جاتا ہوں اور دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ علم دین کی دکان بھی کوئی دکان ہے بھلا باسی مال سڑے ہوئے پتے گندی ٹوکریاں میں پھر بدیال کی دکان میں جھانکتا ہوں کرتار سنگھ کے خوبصورت سٹال کا جائزہ لیتا ہوں اور دل ہی دل میں گوبھی مٹر چقندر سلاد اور اناناس کے وٹامنز اے بی سی کا تجزیہ کرتا ہوں لیکن حساب ٹھیک نہیں جمتا کبھی وٹامنز کے اجزاء میرے دو روپوں سے آگے نکل جاتے ہیں کبھی میرے دو روپے وٹامنز کی قیمت پر بھاری نظر آتے ہیں اسی ادھیڑ بند میں ساڑھے دس بج جاتے ہیں میں جلدی جلدی کسی چھابڑی والے سے گلی سڑی سبزی تلوا کر بھاگم بھاگ واپس آتا ہوں بیوی ناک بھون چڑھاتی ہے خالی پیٹ دفتر جاتا ہوں اور وہ حرام زادہ آفیس سپرینٹینڈنٹ میرے لیٹ آنے پر آنکھیں نکالتا ہے کیا سمجھے بیٹا میرے چالیس روپوں پر دو لڑکیوں کے باپ ریجھے میں نے ایک کو پھانس لیا تمہارے ساڑھے بارہ سو پر بہت سی لڑکیاں اور ان کی مائیں بھن بھنا رہی ہیں دو ایک کو پھانسو عیش کرو ورنہ لٹکتے رہو گے بچہ جس طرح میں کرتار سنگھ کے سٹال پر لٹک جاتا ہوں زہیر کی زبان پر عورت کا نام ایک لذیذ چٹخارے کی صورت میں آتا ہے کالج کے دنوں میں اسے چاٹ کا شوق تھا جب کبھی املی کے پانی سے بھرے ہوئے گول گپے منہ میں ڈالتا تھا اس کے ہونٹوں سے چار چار انگل لمبی رال ٹپک پڑتی تھی اور وہ کسی خاموش لذت سے بلبلا اٹھتا تھا ہائے ہائے کیا خستہ گول گپا ہے جیسے مس کلیانی کے لال لال ہونٹ پگھل رہے ہوں چاٹ کے ہر تازہ لقمے کے ساتھ وہ اپنے کالج کی لڑکیوں کا کوئی نہ کوئی حسین حصہ نکل جاتا تھا مس کلیانی کے ہونٹ خالدہ کے دہکتے ہوئے گال زرینا کی ہنائی انگلیاں ظہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس بھرتی ہے اس کے زہریلے ڈنگ پر نہ جاؤ اس کی رسیلی مٹھاس دیکھو تم نے نیلما کو دیکھا ہے اندر اندر سین ڈسپینچرز کی خوبصورت بیوی وہ پاجی اسی دفتر میں گمنام سا امیدوار تھا لیکن نیلما کی رنائیوں نے دفتر کی شہرہ پر رنگین جال بچھا دیے آفس کا ایک دل پھینک ناخدا زیر دام آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اندر چوبیس امیدواروں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا ڈسپیچری کی کرسی جا پر جا بیٹھا ہائے عورت کی نگاہ میرے بھائی اس کی نگاہ سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں نگاہ مرد مومن کی تلاش کون کرے ذوق یقین کا سودائی کون ہے دنیا ہے تو عورت کی گود میں عقبہ ہے تو اس کی مسکراہٹ میں میں دیکھتا ہوں کہ اب اندر سین ہیڈ کلرکی کے خواب دیکھ رہا ہے نیلما کی بلوری گردن میں اب پھر لطیف خم پیدا ہو رہے ہیں خدا کی قسم تم اس سنہرے گرداب میں بے تکلف کود جاؤ ایک بیچاری ہیڈ کلرکی کیا چیز ہے تم میری مانو تو اس مرمری گردن کے ایک حلقے پر دفتر کی ساری کائنات اندر سین کو سونپ دو ہائے کیا لوچ ہے ظالم کی گردن میں جیسے عمر خیام کی ربائی تھرک تھرک کر ناچ رہی ہو زہیر میں ایک یہی بڑا عیب ہے وہ عورت میں عورت کو نہیں دیکھتا وہ عورت میں اس کا جسم ٹٹولتا ہے اور پھر جسم میں بلوری گردنوں ناچتی ہوئی آنکھوں اور دھڑکتے ہوئے سینوں کا جائزہ لیتا ہے اس پر بس نہیں وہ جسم کی ہر رہنائی حسن کے ہر پیچ سینے کے ہر نشیب و فراز کو بیوپاری کی نظر سے ناپ تول کے ان پر قیمتوں کے لیبل لگا دیتا ہے نیلما کی گردن کے خم کی قیمت میرے دفتر کی ہیڈ کلر کی ہے سادکہ اس کی بیوی ہے لیکن ظہیر کہتا ہے کہ سادکہ کی گھنی اور گھنگریالی زلفوں کی قیمت چالیس روپے ماہوار ہے چنانچہ پہلی تاریخ کو وہ اپنی ساری تنخواہ سادکہ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جب کبھی دفتر میں اس کی مٹھی معمول سے زیادہ گرم ہو جائے تو وہ اپنا غبار ہلکا کرنے کے لیے چھمی جان یا گلزار بیگم یا رتنا بائی کے کوٹھے میں اپنا لیتا ہے چھمی جان تین روپے گلزار بیگم پانچ روپے رتنا بائی دس روپے کیونکہ اس کا گال پر ایک ننا سا تل ہے اور اس کے انابی ہونٹوں میں پکے ہوئے انگوروں کا رس چھلکتا ہے ایک دن وہ گورا کے چوبارے میں گیا اس کی جیب آسودہ تھی اس نے ایک ایک روپے کے بیس نوٹ گورا کے سامنے بچھا دیے گورا نے کہا آپ یہ نوٹ اپنے پاس رکھیں آپ میری قیمت نہیں دے سکتے ظہیر نے سوچا وہ بن رہی ہے اس نے گورا کو اسی قیمت پر چکایا تھا اس نے اپنا بٹوا نکال کر ہوا میں اچھالا اور فخر سے بولا مانگو کیا مانگتی ہو جانے تمنا آج تمہارا ظہیر خوشحال ہے گورا نے ایک تھکی ہوئی انگڑائی دی ظہیر صاحب میں روز روپیہ کماتی ہوں آپ روز پیسہ لٹاتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آج ایک لمحے کے لیے آپ مجھے گورا نہ سمجھیں ایک عورت سمجھیں ایک لمحے کے لیے آپ گاہک نہ بنیں ایک مرد بن جائیں بس ایک دو بے لوس لمحے میری حیات کو جاوید کر دیں گے ظہیر ہنسنے لگا وہ الو کا پٹھا کچھ بھی نہ سمجھ سکا وہ گونا کے کھوئے کھوئے اس طرح کو سراہتا تھا اس نے زبردستی سے بیس روپے دے دیے میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے گورا کی تعمیر میرے لیے ہوئی تھی کائنات میں اس کا وجود میرے وجود کا عکس تھا لیکن جب ہم ملے تو ہمارے درمیان ایک وسیع اور بھیانک خلا منہ پھاڑے کھڑا تھا وہ اپنے چھبیسویں سال میں ہے پچھلے تیرہ برس سے وہ ہر روز بکری کے گوشت کی طرح ترازو میں تل تل کر بکتی رہی ہے سینکڑوں ہزاروں انسان اپنی پشت پا پشت کی کیچڑ اس پر اچھال چکے ہیں بنی نو انسان کی صدیوں کا سیاہ کار زہر گورا کی رگ رگ میں سمویا ہوا ہے ایک قاتل بیماری کے انگارے اس کے خون میں چٹک رہے ہیں اس کی گلاب کی پتیوں جیسی ملائم اور مشک بار جلد کے نیچے بڑے بڑے گھاؤں ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ محبت کے بلوس لمحے اس کی حیات کو جاوید کر دیں گے میں نے کہا گورا اگر تو کائنات کے آخری کنارے پر بھی ہوتی تو میں عرض و سما کی وسطیں پھاند کر تیرے پاس پہنچ جاتا اس کا جسم بے داغ جسم نہیں اس کا جسم پامال جسم ہے پھول کی طرح پامال نہیں جو پاؤں کے ایک ہی دباؤ سے ٹوٹ کر مر جاتا ہے بلکہ سڑک کی طرح جس کی چھاتی پر بھک بھک کرتا ہوا سٹیم رولر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ریلتا جائے پیدل چلنے والے جوتیاں چٹکاتے گزرتے جائیں ٹم ٹم اور ٹانگیں چکھ چکھ کرتے نکل جائیں موٹریں گرد اڑاتی بھاگتی جائیں سڑک گھستی جائیں پتھر ٹوٹتے جائیں لیکن گزرنے والے گزرتے رہیں چلنے والے چلتے رہیں اور پھر میونسپلٹی کا سٹیم رولر بھاگ بھاگ کرتا ہوا آئے گورا میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے خوبصورت جسم کو میونسپل کمیٹی کی پختہ سڑک کی طرح بچھا کر آپ ایک طرف کھڑی ہو جاتی تھی پیدل چلنے والوں کی طرح تھکے ہوئے کلرک موٹر کی طرح سبک رفتار چھوکرے سٹیم رولر کی طرح بھبکتے ہوئے موٹے موٹے سیٹھ یہ آئے وہ گئے یہ گرے وہ پھسلے یہ بیٹھے وہ بھاگے اور گورا کنارے کھڑی مسکراتی رہتی تھی گورا اور گورا کے جسم کے درمیان ایک زبردست دیوار چین حائل تھی اس دیوار کی بنیاد ایک ننی سی آرزو پر قائم تھی وہ آرزو دنیا کے خزانوں سے موتی یا ہیرے یا ریشم کے انبار نہیں مانگتی وہ زندگی کے دو بے لوس لمحوں کی خیرات چاہتی تھی دو چھوٹے چھوٹے دھڑکتے ہوئے لمحے جو اس کی کھڑڑ کھڑڑ چلتی ہوئی پن چکی کو جاوداں سکون دے سکتے تھے زہیر کہتا ہے عورت شہد کی مکھی ہے وہ زندگی کے خشک اور بیکار چھتے میں رس ٹپکاتی ہے زہیر بکتا ہے وہ رتنا بائی کے ہونٹوں کی مٹھاس پر اپنا فلسفہ جماتا ہے صادقہ کی موسیقار آنکھوں سے اپنے مقولے چراتا ہے سور کہیں کا ان دو ستیلی بہنوں کے سستے اثار نے اس کو اندھا کر دیا ہے اور وہ ایسی مکھیوں کے چھتے نہیں دیکھ سکتا جو رس دیتی نہیں رس لیتی ہیں رس چوستی ہیں رس چراتی ہیں بیگم ستار کی طرح جو بھری محفل میں اپنی جوان چھوکری کو ننگا کر کے بٹھا دیتی ہے آہا بیٹا میری سروت سے ملو سروت بڑی شرمیلی لڑکی ہے اور پھر وہ کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان اشاروں ہی اشاروں میں شرمیلی سروت کی ریشمی ساڑی اور پتلا بلاؤزر اتار کر رکھ دیتی ہے یہ سروت کی سراہی دار گردن ہے یہ رہے سروت کے من کہستان یہ سروت کی لچکیلی کمر کوئی دل ہی دل میں بول دیتا ہے شرمیلی سروت ایک شرمیلی سروت دو شرمیلی سروت تین قیمت ساڑھے بارہ سو روپے ماہوار گورا بھی یوں ہی بکتی آئی ہے لیکن گورا کا نام سنتے ہی بیگم ستار کو غش آ جائے حاجی عثمان کی بھمیں تن جائیں ڈاکٹر رحیم کے ہونٹ بھی بھینچ جائیں گے اور غالباً انہیں وہ امید افزا لمحے بھی یاد نہ رہیں گے جب وہ انشورنس پالیسی بیچنے والوں کی طرح شادی کا بیمہ کرا کر اپنی لاڈلی بیٹیوں کو مکلف شبستانوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں سروت مجیدہ زہرہ خورشید نجمی عفت سب خوشگوار لڑکیاں ہیں ہنسیں حد ہنسیں ستاروں کے جھرمٹ کی طرح جو نیلے نیلے آسمان کے درمیان جگمگا رہے ہوں ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسم او میرے خدایا ان کے مہکتے ہوئے لچکیلے جسموں میں چاند اور سورج اور کہکشاں نے اپنا سرمایہ لٹا کے رکھ دیا ہے ان کی نشیلی اور بلیغ آنکھوں میں بڑے بڑے خوش آئند پیام جھلکتے ہیں لیکن ان کی تمناؤں کی معراج مستقبل کے سہانے سپنوں میں ہے وہ آنے والی کل کا انتظار کر رہی ہے کیونکہ انہیں اپنے ہوش ربا حسن کا خراج وصول کرنا ہے آراستہ بنگلے چمکیلی گاڑیاں بھڑکیلے لباس میں ڈرتا ہوں کہ شاید وہ اپنے مصروف لمحوں میں سے ایک بے لوس لمحے کی زکوٰۃ دے سکیں گی میں نے ظہیر کی خوش آمد کی کہ دوست تم گونا کی زندگی کو جاوید نہیں کر سکتے خدا کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ دنیا کی ساری آبادی میں ایک وہ میری مقدس امانت ہے مقدس ارے توبہ توبہ ظہیر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے تم نہیں جانتے گورا کو اس کے جسم میں اتنے اتنے لمبے جراثیم ہیں گلتے ہوئے زہریلے مہلک کیڑے تم مقدس کہتے ہو اس سڑتی ہوئی لاش کو میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر زہیر کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا اس کے نچلے جبڑے کا ایک دانت کٹاک سے ٹوٹ کر کالین پر جا گرا ذہین نے گرم گرم سرخ سرخ خون کی ایک کلی غٹ سے نگل لی اور اگلے روز گونا کو لے کر آیا وہ آئی جھجکتی ہوئی ہچکچاتی ہوئی لجائی لجائی سی جیسے زندگی کے طوفان میں کہیں دور افقی لکیر پر ایک روشنی کا مینار آہستہ آہستہ ابھر رہا ہو ایک دن میں نے کہا گورا تمہارا چوبارا تمہیں زیب نہیں دیتا تم اپنے بالا خانے کے پٹ مکفل کر دو گورا حیران سی ہو گئی اس کے خوشنما ہونٹ تعجب سے کھل گئے کیوں وہ بولی میں نے کہا گورا تمہارا وجود معمولی سطحوں سے بہت بلند ہے تم بالا خانے کی کھڑکی میں بیٹھنے والی گورا نہیں ہو تم کسی کے خوابوں میں بسنے والی عروسانہ تکمیل ہو اگلے مہینے ہم دونوں نیلگری کی شاداب پہاڑیوں پر جانے والے ہیں میں تم کو کوہ نور کے سینے ٹوریم میں داخل کرا دوں گا سینٹوریم کا بڈھا سپرنٹینڈنٹ میرا دوست ہے وہ تمہارے خون کے قطرے قطرے کو زہریلی چنگاریوں سے پاک کر دے گا تمہاری نس نس میں جو دہکتے ہوئے گھاؤں ہیں وہ بھر جائیں گے تمہارے جیون کو جو گھن کھا رہا ہے وہ مٹ جائے گا تم سچ کہتے ہو گورا نے کہا لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی میرے بالا خانے کے پٹ میری روزی کا راستہ ہیں میں انہیں کیسے بند کر سکتی ہوں بھلا مجھے گورا کی جہالت پر غصہ آ گیا میں نے اس کی گھنی زلفوں کا گچھا بنا کر اس کے منہ پر بہت سے کوڑے مارے تم اپنے بالا خانے سے اپنی روزی کا سہارا نہ لو گورا کیا سچ مچ تم سمجھتی ہو کہ میں ساڑھے بارہ سو مہینہ صرف اپنے لیے کما رہا ہوں گورا کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کی آنکھوں میں تیز تیز شوائیں پھیلی اور بکھر گئیں اس کا اوپر والا ایک دانت کھچ سے نچلے ہونٹ میں دھنس گیا اور پھر یکا یک دو چار وحشی جھٹکوں کے ساتھ اس نے اپنی احمری ساڑی کو تار تار کر کے رکھ دیا پلک جھپکنے میں میرے سامنے گورا نہ تھی اس کا جسم تھا خوبصورت مرمری ستار کے تاروں کی طرح کسا ہوا جھنجھلاتا ہوا جسم تم میرے سب سے بڑے گاہک ہو وہ میرے ساتھ لپٹ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے نوچنے لگی گونا کی قیمت میں ٹکے رات تھے تم اسے ساڑھے بارہ سو مہینہ پر چکا رہے ہو تم میرے سب سے بڑے گاہک ہو مجھے اپنا شکریہ ادا کرنے دو اس کے لمبے لمبے سرخ ناخون کئی جگہ میرے جسم میں کھوب گئے ایک خون شام نظر اس نے چاروں طرف دوڑائی میز کے اگالدان کو اٹھا کر زور سے پٹخ دیا اپنی ساڑی کے الجھے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹا اور آہستہ آہستہ چلی گئی جیسے دور سے جھلکنے والا روشنی کا مینار سمندر کی لہروں میں تحلیل ہو جائے گورا کی سسکیوں میں لپٹی ہوئی ایک آواز رو رہی تھی تم میرے سب سے بڑے خریدار ہو تم بھی مجھے زندگی کا ایک بیلوس لمحہ نہ دے سکے تم میرے سب سے بڑے خریدار ہو تم بھی مجھے زندگی کا ایک بیلوس لمحہ نہ دے سکے مایوس غمیدہ بیزار گورا فٹ پاتھ پر ہولے ہولے جا رہی ہے جانے دو وہ اپنے جسم کی مالک ہے شاید اگلے موڑ پر کوئی گزرتا ہوا رو اسے خرید لے گا خریدنے دو مجھے اس پر کوئی اختیار بھی تو نہیں